یہ چیز ہوتی ہے نظام کیا ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں آپ آیات کریں آیات کے ساتھ نا سے کیوں پڑھتے اور خود ہی اپنا مانا کرنا چاہیے مانا چاہیے اختلاف رکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم جناب والا مثالوں سے کام چلائیں اپنی مجلس میں مثالوں سے اگر کام مجلس میں چلے اگر علم کی بات کرنی ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ کے تفصیل قرآن کیا ہیں آپ کو پتا اپنے اصول کا تفصیل قرآن بال قرآن پہلے تفصیل قرآن بال حدیث پہلے آتی ہے آپ کو اتنا پتا بھی نہیں جو عبارت الناس ہو اس کے لیے آپ تفصیل مانگتے ہیں آپ کو عبارت الناس کا پتا ہے آپ قرآن میں اصحاب کون کا لفظ تھا آپ کے علمت کا داد دیتا ہوں آپ نے جمع کر کو واحد بنا دیا قربان نے کیا چاہیے سابق اور موخر بکرا دیا اندازہ فرمائیں کہ آپ کی علمیت علم سن رہے ہیں قرآن کہتا صاحب کون اوالون کہتا کون تھا سابق کون تھا قربان جو آپ کے علم حضرت کیا آپ جمع کو واحد بنا دیتے ہیں آپ کو واحد اور جمع کا پتہ بھی نہیں ہے مہاجرین کشمیر سے ہے انڈیا کے مہاجرین مراد ہے ہاتھ دھو کی کمال زیادہ داری ہے یہ حضور کے صحابہ مہاجرین مراد نہیں تو انڈیا کے مہاجر مراد ہیں کشمیر کے مہاجر مراد ہیں خدا کے لیے انصاف کرو خدا کے لیے مرنا ہے کیوں قرآن کا انکار کرتے ہو ہم آپ کے بتانا نہیں کر رہے ہیں کتاب دے رہے ہیں کہ آپ نے کو مارت بنا دیا کتنا بڑا آپ اللہ میں اللہ صاحب کون آپ کا صاحب کہتے ہیں اور معلوم کہ آپ ایک ابل کی بات کرتے ہیں سے مہاجرین میں سے کشمیر کے مہاجر مراد نہیں جناب والا آپ کو دھوکہ لگا یہ حضور کے زیادہ مہاجرین مراد انصار بھی حضور کے مراد ہیں اور اس کے بعد جب میل کی بات آپ نے چھیڑی تھی اس کو چھپ کر کے رکھ دیا وہ قرآن کی بات ہے نا اگر وہ سیرے مادر سمجھ کے پی گئے انور علامہ صاحب صاحب اگر مین کو آپ نے تدیم کے معنی میں لیا تھا تو میں نے کہا مین کے کتنی قسمیں ہیں یہ مین نے لیا ہے تو مانے معصوم سے ثابت کریں اپنے مطالبے کے مطابق مین کا تدیل ہونا صاحب قرآن سے ثابت کریں آپ ہر کہتے ہیں کہ نبی کے لیے بالکل نبی کے یعنی لیے سارا سید ہمارے سارا ہے لیکن قرآن کبھی دلیل ہے اللہ ہے رسول رہی ہے نہ الباد کا ذکر ہے نہ صحابہ کا ذکر ہے تو ہم نے قرآن کے سامنے پیش کرنا ہے تو پہلے قرآن ہے پہلے کلام اللہ ہے جب حضور نے وسیعت فرمائی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا قرآن کو لازم پکڑنا میری آل کو لازم پکڑنا آپ قرآن سے کیوں روح گردانی کرتے ہیں جب واضح موجود ہے سبقت لے جانے والے آپ نے کہا پچاسویں نمبر پہ صدیق نے کلمہ پڑھا ہے میں نماز سے تاریخ آپ کی کتاب کا جلد اور سبا پڑھ دیتا ہوں سب سے پہلے زید نصاب غلام کے بعد زید کے بعد سب سے پہلے صدیق نے حضور کا کلمہ پڑھا اللہ کا دیں اور ان حق کا مومن حق ہے تو ان کے ایمان میں شک ہے یہ تین صاحب کے لیے تو تھی کم اللہ مہاجرین انصار یہ تین صاحب کے لیے تھی باقی سارے ملت ہو گئے تھے باقی سارے منافع ہو گئے تھے ارے اسلام کتنی کیس میں تھی جی اللہ مہاجرین میں نون کتنی نین کتنی کیس میں یہ تو اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے خرچ تو نہیں ہو رہے ہم تو بھی رائے کرتے ہیں آپ تعریف قرآن کرتے ہیں مالو خدا کا کلام ہے مہاجرین انصار جو سب کر سے مسلمان ہوئے بڑے اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے راضی ہے اللہ منافق سے راضی ہوتا ہے اللہ مرتب سے راضی ہوتا ہے پھر ان کی اگر رضا مقصود نہیں تھی تو ان کے تابے داروں کے لیے پروانہ کیوں دیا وہاں کشمیر کے مہاجر میں راج نہیں علامہ صاحب مشتاح صاحب اپنوں کو جس طرح خوش کریں ہسپتال کی مثالیں دیں پٹھان کی مثالیں دیں کھوچے کہیں جو کہیں یہاں کھوچا نہیں چلے گا مثال نہیں چلے گی یہاں قرآن چلے گا نبی کا فرمان چلے گا یا کھوچے موچے پال پٹھانوں سے بات کریں تو مین کا کرزہ آپ کے ذمے ہے علیہ السلام کا کرزہ آپ کے ذمے ہے آگے جو تھی اس کو پایا تکمیر تک پہنچا ان عبداللہ ابھی عبداللہ علیہ السلام کالا کالا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم خاں بافا کا کتاب اللہ ہے خا خضو ہو خالف کتاب اللہ ہے برو ہو اصول کافی دلدیش انہتر ہم نے حدیث کو بھی قرآن کے مطابق کرنا ہے امام جعفر صادق صادق کا مانتے بات سچی کرو ہم کسی کو بھی مانتے ہیں صادق کو بھی مانتے ہیں کام لو تعریف مان بھی کرتے ہو پانی سے لفسی کے بھی قائل ہو اس پہ فتوا نہیں لگاتے ابھی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو روایت جو حدیث جو تاریخ جو کتاب جو حوالہ کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو لے لو جو قرآن کے مخالف ہو اس کو چھوڑ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ان اختلاف الحدیث ہے نا سے کو بھی ایسی روایتیں تمہارے پاس آتی ہیں سیکا راجیوں سے بھی غیر سیکا سے بھی فرمایا جب کوئی حدیث تمہارے پاس آئے یہ نہ دیکھو سیکا غیر سیکا ہے اگر اس کی شہادت قرآن میں مل جائے تو قبول کر لو اگر اس کی شہادت قرآن سے نہ ملے تو کہنے والے کو واپس کر لو اصول کافی جلد ایک سفر عربی حیران اور بھی بہت پاس روایات ہیں پہلے قرآن ہے پھر حدیث شادی کی تعریف آپ نے کہا آپ نے میرا قرضہ نہیں چکایا آپ مزید غلطی میں بیٹھ گئے جمع کو واحد بنا دیا آپ نے شادی کے ان کو ثابت بنا دیا اول ان کو اول بنا دیا ارے کی قسمیں آپ کو یاد نہیں کتنا قسمیں میں ان کے احسام آپ کو یاد نہیں ابھی تو وہ نہیں بتایا آپ کتنے مکرون ہیں کتنا آپ کو رہے ادا کر رہے ہیں پھر ان کے تابے دارو بھی رب راضی ہے رب جن سے راضی ہے وہ عادل ہوتے ہیں اللہ جن سے راضی ہے وہ عادل ہوتے ہیں ان کے غلاموں تابے داروں سے بھی راضی ہے ایسے رب راضی آپ ان سے ناراض نہ ہوں آخر مرنا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ پوچھ رہے کہ میں تو راضی تھا تم کیوں ناراض تھے کیا صدیق کسی جنگ سے راجے ہیں کیا صدیق نے نصرت نہیں کی الفاظ نہیں آتی جب کا نے تنگ کیا تو آ کے کرسک میں کون تھے آپ کو یاد نہیں قرآن نہیں آتا کلن الفاظ نہیں آتی ہم بھی آپ کے ہم لگا سکتے ہیں خلفا سلاسم سے کون بھاگا ہے مولارا منافقین والی آئے تھے صحابہ پہ چسپاں نہ کریں عوام کے دل مجروح نہ کریں صحابہ سے اللہ راضی ہے ان کے تابے داروں سے راضی ہے ہم کل کا لفظ قرآن سے دکھائیں گے اللہ کل صحابہ کے لیے جنت کا بات آج کی بات کی بات ہم پڑھاتے ہیں جی مقدمہ مشکات پڑھا رہا ہوں نقبہ پڑھا ہوں ایسی کوئی بات نہیں حضرت آپ علامہ صحیح آپ مستحل صحیح جو مرضی آپ کو کہہ رہے آپ ارکاب سے خوش ہو جائیں لیکن یہ بات ہے کہ جو اختتام تک ایمان رہا ہو اور ایمان کی حالت میں آقا کی سب اسے نصیب ہو وہ صحابی ہے میں ابھی آپ کے عبارات کے انبار لگا دیتا ہوں خوشا خوشا خوشا سات مرتبہ آپ کی تہران کی چھٹی کتاب موجود ہے آقا نے فرمایا سید عالم نے فرمایا صاحب قرآن نے فرمایا بہت خوش بہت خوش بہت خوش ہو سکے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ دیکھنا تو ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت نصیب ہو ایمان سے خارج نہ ہو کسی پہ استقامت نصیب ہو یا صحابی کی تعریف ہے جناب عدالت وہ ہے جس میں تقوا ہو مرو کے خلاف بات نہ ہو تک عدالت کو بھی جانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ عصمت کی تعریف بھی کریں کیا امبیا کو کو معصوم مانتے ہیں یا گناہ گار مانتے ہیں اگر البید کا آپس میں جھگڑا اختلاف ہو گیا آپ کس کو ہاتھ پہ کہیں گے یہ بھی بیان سمے اپنی زبان سے موتی علمی موتی مثال بہنی دیں اتنا صحابی پوری ادنا سکھاری اس کے صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو ایمان کی حالت میں نیکا ہو اور ایمان بھی کی حالت پر مرا ہو پھر تاریخ تقریباً تمام حادثی نے کیا اگر اس میں کچھ اضافہ بھی کیا ہے نے کمی بھی کیا ہے تو فرق کیا ہے شادی کے ایمان پہ مرنے کی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے صحیح بات کی اور یہ ہے آپ کی صحیح بخاری اس کے اندر حدیث موجود ہے آپ پھر حدیث سے بھاگنے کی کوشش کریں گے آپ اس کو کافی کرتے صحیح بخاری کو کیوں نہیں مانتے اس سے کیا انکار کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے بلکہ پوری صحافی میں ہے صحیح مسلم میں اس مضمون کی تقریباً پندرہ حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح شریف میں بھی ہے اور اس حدیث کو قاضی یاد وغیرہ نے شرح صحیح مسلم نبی نے اور متواز کہا ہے اور یہ پچاس صحابہ سے مروی ہے جس کو حدیث ہال کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا مسجد حوض کے پر ہوں گا اور میرے پاس میرے صحابہ میں سے من صحابہ نہیں میرے صحابہ میں سے کچھ بزرگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچان لوں گا ہماری و بہن اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے گی اور ان کو دولت کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پوچھوں گا یار رسول اللہ یا اللہ ان یہ تو میرا اصحاب ہیں انہوں یعنی نے میری صحبت کا فیو کالو کہا جائے گا ان کا ماں حدس بادہ کا اے میرا حدیث نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے گول کھلا ہے اب میں دیکھتا ہوں کیسے آپ حدیث کو مان کر رہا رہے سنت سکتے ہیں اسی موقف کو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ کو میں یورید دنیا کو میں یورید کہ کچھ ایسے دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ایمان لائے کہ وہ آخر چاہتے ہیں جب قرآن نے صحابہ کی دو تقسیم کیا تو آپ ایک تقسیم پہ کیسے لڑ ہوئے ہے یا پھر مہاجرین انصار کو لے کے بیٹھ گئے مہاجر انسار کا ماننا بھی کریں کہ کون ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا تو سابق لفظ ایسی مانا کرے سابق کون قرآن میں جمع ہے تو پتہ چل جائے گا ایک ہی پتہ چل جائے گا کہ باقی کیسے ہیں پھر سابق میں اڑا ہوا میں نے کہا سابق واحد سابق اس کی جمع ہے اول میں اسی طرح اول کی جمع ہے تو پتہ چل جاتا ہے سابق کون ہے آخر کون ہے تو آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کس چیز میں سبقت ہے آپ دئی ہے کہ کرتا ہے پہلے لا ہے اور آپ نے نہ صرف تباری کی تجارت پڑھی حالانکہ وہ تاریخ کی ہے خاصی متن ہے نہ اس کی سند ہے نہ اس کی کوئی تفریق ہے نہ اس کی کوئی صحت ہے حالانکہ یہ آپ کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ابو بکر سے کم از کم پچاس بندہ پہلے ایمان لا چکا تھا آپ بار بار اس کو صدیق کہتے ہیں صدیق کی بات بھی آ جائے گی کہ وہ کیسے صدیق ہو صاحب صاحب نے لکھا ہے کہ آج صدیق کو میں نفی اصل فطرت امبل امبیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر امبیا کے مشابہ ہوتا ہے کہ امبیا فطری طور پر مشرق نہیں ہوتے کافر نہیں ہوتے اور یہ لوگ اسلام سے پہلے تو مشرق رہ چکے تھے اور اسلام سے بعد اعلان اسلام سے بعد حضرت ابو بکر سے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا یہ اللہ ادب المفرت امام بخاری کی ہے کہ یا ابا بکر آخر کو فرقم اخبار میں دبی بن مال کہ ابو بکر فرق کے اندر چونٹی کی چال سے بھی بری چل رہا ہے اس حدیث کو علامہ نصر البانی نے صحیح جامع صحیح کرا دیا ہے اور اس کے علاوہ علامہ سیتی نے اس کو جامع میں بھی صحیح دیا ہے اس کی مسئلہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جو بندہ بعد باد اسلام کی حالت ہے صرف اس کی کی ہے تو قبل اسلام اس کی کیا رفتار ہوگی جی، کہ آپ خوش نہ ہیں میں نے قرآن سے پیش کر دیا کہ نن کو میں یہ دنیا اور نن کو مین آخرا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ آخرت چاہتے ہیں حدیث بھی پیش کر دیا صحابہ کے ارتداد کے بارے میں حتیٰ کے امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب جنگ کے جنگ کیا ہے بد کے سودا پر دعا پڑی اور کہا یا اللہ میں ان کے ایمان کی گواہ دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک دنیا سے تکلیف لے گا اور میں ان کے ایمان کی بھی دوائی دیتا ہوں تو ساتھ ہی حضرت بکر کھڑے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان کی دوائی کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا دنیا کا بلا کے لا آدمی ماں تو نہیں سنا بازی میں نے جان پڑ کے تم میرے بات کیا کہو گے کیا کیا گول چلاؤ گے اس حدیث کو بھی جلا لو حدیث میں نے بخاری مسلم سے پڑھی ہے اس کو بھی جلا لو یہ سارا نتیجہ نکالو صحابہ کے عادل نہ ہونے کی تمام صحابہ کے عادل نہ ہونے کی اصل قرآن میں موجود ہے قرآن کہتا کہ تم میں سے کچھ عادل ہے ان کے میں سے کچھ کیا ہے دنیا کے لیے مان رہا ہے اور کچھ آخر کے لیے مان رہا ہے آپ روایت بھی ان کا مانا بھی ابھی تک کہ کیا سابق ان کا مراد کیا ہے میں آپ کی حدیث کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ وہ کسی پہلے پچاس آدمی مان لا چکے یہ حدیث آپ کی تاریخ تبری میں موجود ہے اور آپ فوراً بتائیں گے کہ تبری والا سیا اور یہ اس کی آپ سیت بھی ثابت کر سکیں گے آپ نے بڑی چیزیں آ جائیں گی کتابوں کا بھی انکار کریں گے حدیثوں کا بھی انکار کریں گے اور اپنے روایات کی ترقی کو تصویر بھی پیش کر سکیں گے میں کہتا ہوں آپ نے جو روایت پڑھی ہے تناسب اور کی وہ ساتھی مترون کتاب ہے آپ اس کی خدمت پیش کریں اس کی سیاستیش کرے وہ تو پیغمبر علیہ السلام کو اپنا کیا میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے آپ جن بزرگوں کو انسار اور مہاجر حاضر کرنا چاہتے ہیں ان میں نہ انسار والی صفت پائی جاتی ہے نہ مہاجرین والی آپ محسوس نہ کرنا یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث پڑھا ہے یہ کسی کر رہا نہیں ہے کہ آپ قرآن سر صحابہ کرام کے بارے میں خود سے ہوگی میں ان چیزوں کو چھپا رہا تھا اس لیے کتاب تاکہ آپ خود بخود اس سے لائن پہ آ جائیں میں نے جو باتیں کی ہیں قرآن بھی پیش کیا ہے حدیث بھی پیش کیا ہے اور قرآن میں آگے کہ صحابہ دو قسمیں ہیں ایک دنیا والے ہیں ایک آخرت والے ہیں اور حدیث نے بھی بتا دیا جو دنیا والے ہیں ان کا انجام بھی بتا دیا اور خود ہی سہولت بھی ہو نام لے مطلب میں نہیں جانتا تم میرے بعد کیا کرو گے اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کون کون سی آیات اور میری روایت کو غلط کرتے ہیں اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نبی بے علم نہیں ہے ہمارے نبی باخبر ہیں ہمارے نبی کے علم کے لیے قرآن میں دلائل موجود ہیں والم نمبا کمالم تعلم پہ کل سے نبی یا دیا کل جو سرے سرے کو جانتے ہیں پھر وہ کیسے جا سکتے ہیں کہ میرے صحابہ ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں یا کیا ہو گیا آپ کو علم کے لفظ کا پتہ نہیں علم کے معنی کیا ہے دراج کے معنی کیا ہے آپ کو اتنا پتہ نہیں حضرت آپ ذرا علم حاصل کریں گراج کا معنی ہے اور علم کا معنی ہو رہا ہے میرے نبی سے جب خدا نہیں چھپا کون سی خدائی چھپی ہوئی آپ اصاب کا سے شدھ معمول کر رہے ہیں پھر تو اصاب الجندہ اصاب النار کو بھی آپ شاپر معمول کر لیں گے آپ کو اتنا نہیں پتہ نہیں دو رخ والے باعث والے آپ نے صابر رسول مراد علم تو یہ حضرت ابھی میں نے جو آپ کے سوالات آپ کے کیے تھے اس کا کوئی جواب نہیں آیا نہ صادقون کا جواب آیا نہ برون کا جواب آیا نہ مین کی بات آپ نے چھیڑی اس سے بھی آپ بھر گئے اس کے ساتھ بیداروں کی بات ہوئی سے بھی آپ منظور کر گئے تو آپ ایک دن کو چھوڑ کے دوسرے لگ جاتے ہیں میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ امام بھی ماں کا نماز کون جاتے ہیں امام الانبیاء تو سب کو جانتے ہیں پھر کیسے فرما سکتے ہیں ہم راوی کو مجرو کر سکتے ہیں نکلتا نہیں کر سکتے راوی معصوم نہیں ہے امام سید المعصوم ہے عادل یہ صاحب کی رد پیش کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے سے کتیا کے سامنے کا اللہ نے سب کچھ علم دے دیا کائنات کے سر ذرے کو جانتے آپ نے یہ بھی فرمایا وہ روم تو یوں میں نے دی یقین دی اگر دبا ہوا شرک اندر تھا اللہ صدیق میں تو قرآن کی آپ تقزیب کر رہے ہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کل اپنا واسطہ اب کا عذاب جم سے بہت بعید ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو سب سے بڑا متقی وہی ہوتا ہے جس میں شرک ہو قرآن اطلاع کہتا ہے سب سے بڑا متقی سب سے بڑا متقی صدیق ہے تمہاری ثقافتی موجود ہے ہماری ثقافتی موجود ہے کہ اب سے برول صدیق اکبر ہے جو ہر متقی سے زیادہ متقی ہے مشرق والا مشرق والا مستقی بن جاتے ہیں خاص فاجر مستقی بن جاتا ہے خلافت کا سے مستقی بن جاتا ہے باغ نہ دینے والا مستقی بن جاتا ہے کب سدھی کس جنگ سے بات ہے فاروق کب بات ہے جنگ سے اور ان کی بات کون سے جنگ سے بھاگنے والے ان کے نام بتائیں اور فارغ سے بتائیں پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کریں پھر اس کے بعد تفسیر حدیث ہوگی آپ کا ان کے حوالے ہوں گے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دیں جو آپ سے کر رہا تھا وہ کر بھی چکا ہے ادھر تو بھاگ نہ کریں بات صاحب جی کی تھی کہ ایمان سے دیکھے نبی پاک استقامت کے ساتھ رہے تو آپ نے دیکھنے کا لفظ لے لیا سبق کو چھوڑ دیا نابی نے حضرات جن کو حضور کی صبح نصیب ہوئی وہ تو شادی ہیں آپ کو اتنا پتا نہیں میں صحبت کی بات کرتا ہوں آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ سوچتے ہیں آپ کو اتنا پتا نہیں کہ لفظ کون بول رہا ہے ہمارا مد مقابل کوئی جائز نہیں بیٹھا وہ خدمت گزار بیٹھا ہے آپ ریٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا نہیں رہا یا کیا وجہ کس الزام تراشی کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں سن رہے ہیں میں نے دیکھنے کی بات ہی نہیں کی تھی آپ نے دیکھنے کی بات کی اچھا چلو پچاس نمبر کے بعد مومن تو ہوئے یہ تو مال تسلیم کر لیا جب مومن تسلیم کر لیا جب مومن کو آپ کا مومن کو منافع کیوں کہتے ہیں جو مومن کو آپ کر کے وہ کس کھاتے میں ہوتا ہے تو آپ جواب دیں گے توجہ سے قرآن مانے قرآن سنیں قرآن کا انکار نہ کریں پہلے کتاب اللہ ہے امام جاور صاحب بڑے فرمان موجود ہے پہلے قرآن قرآن کے مجھے بات ہے راوی کو شکرا دو قرآن کو نہ شکرو راوی کا کلام کہاں خدا کا کلام کہاں ہم اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں اب راوی کی بات کرتے ہیں راوی اللہ کے مد مقابل ہے ہم راوی کو تو معصوم نہیں مانتے ہم تو محدثین کو بھی معصوم نہیں مانتے ہم تو صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے تو آپ تو کہتے کہ آپ راوی کی بات مان لیں پہلے ہم قرآن کی بات کریں گے قرآن کے خلاف جو بھی راوی آئے ہم راوی کو ٹھکرا سکتے ہیں بسری ہو کوفی ہو موتری ہو راغی ہو خارجی ہو راوی ٹھکرا سکتے ہیں قرآن کو پیٹ نہیں دے سکتے پہلے آج کا قرضہ بھی باقی ہے آپ کو وہ قرضہ چکانا ہے مہربانی کر کے عباس علم بردار کا صدقہ امام حسین کے خون کا صدقہ وہ قرضہ ہمیں چکا ہے ٹھیک سے بولے وہ کر چکا ہے آج کو مانتے یا نہیں مانتے دوسری بات سن رہے ہیں بارہ ستائیس سورت الحدیب ایٹ نمبر دس آپ کی حیات القلوب جلد دو سفر چھ سو بائیس تب تہران ایران کی شان میں اتری ہے لا کم من من قبل فتح و قاتل اللہ کریم ہے کا خالق ہے صحابہ کا خالق ہے لال کا خالق ہے وہ صحابہ کی جو تقسیمیں کر کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے خرچہ کیا مشکل کے وقت انہوں نے میرے محبوب کا ساتھ دیا وہ لڑائی کا آدم و تن وہ سب سے بڑا درجہ ہے اللہ سے میں آدم و تن آپ کا شیرگن میں گھسا ہوا تھا ردی کی ٹوکری میں ڈالو راوی کو کلام اللہ کو پیش ڈالو اصحاب صلاح پکا پکا سے پہلے مومن ہوئے پہلے انفاق کیا بدر میں گئے عہد میں گئے بھاگے نہیں اپن پہ حملہ کرتے ہیں قرآن کو چھوڑتے ہیں تو رسمی طور پہ قرآن کو مانتے مانا نہیں مانتے قرآن کا یہ صحابہ کی وہ قسم ہے جو مشکل کے وقت حضور کا ساتھ دیا اللہ سمت علاح کا آگم تھا ان کا بہت بڑا درجہ ہے من اللہ ان صحابہ سے ان لوگوں سے کہ ام سکوں بادل بعد میں خرچہ کیا بعد میں کتاب میں شریک ہوئے بعد میں جہاد میں شریک ہوئے پہلے پہلو کے برابر پچھڑے نہیں ہو سکتے پہلو کی شان بہت بڑی ہے آگے قرآن سنیے دل کے کانوں سے قرآن سنیے کلام خدا کا فرمان سنیے کلام ربانی سنیے امام حسین کے خالق کا کلام سنیے عباس علم بردار کے خالق کا قرآن سنیے آم نہ کے لال کے خالے کا قرآن سنیے یہ ہسپتالوں کی مثالیں اپنے اپنے دینا یہ ہسپتال نہیں ہے جناب یا قرآن پڑا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے پہلے شادی ہوں یا بعد والے ہوں وہ کل واہ دلہ حسن میں کولر صاحب ہے یہ کول کا لفظ آ گیا جس کا ہم کو پیاس لگی ہوئی تھی بجھی ہے یا نہیں یہ بعض کی بات نہیں کون کی بات ہے نبی کے کل صحابہ فتح مکہ سے پہلے ہوں فتح مکہ کے بعد ہوں وعد اللہ الحسن اللہ سب سے حسنہ کا وعدہ کر چکا اللہ تو حسنا کا وعدہ کر چکا آپ عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں اصل صاف نہیں پہنچاتے ہیں ان کو ان المنافقین جانتا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو جو کچھ عمل کرو گے تمہارے عملوں کو جانتا ہوں تمہارے اختلاف کو جانتا ہوں بھاگنا یا نہ بھاگنا وہ بھی جانتا ہوں سب تک جاننے پر میں خدا خبیر ہوں بے علم نہیں ہوں تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہوں موجودہ اعمال سے بھی آگے آنے والے حالات سے بھی لیکن حضور کی صحبت کا صدقہ نبی کی مائیت کا صدقہ کتاب کا صدقہ اور نبی کے ساتھ دینے کا صدقہ میں سب سے جنت کا وعدہ کر چکا حسنا کا وعدہ کر چکا پھر نوٹ فرما لیں جناب اگر قرآن سے پیار ہے قرآن کے آپ حافظ بنتے ہیں قرآن مانتے ہیں ستائیس پارہ سورت حدیث ایک نمبر دس اگر عربی نہیں آتی تو ایران سے منگوا لیں کتاب حوات القلوب جلد دو صفحہ چھ سو بائیس بابا تہران ایران اس میں موجود ہے حضور کے صحابہ کے بارے میں ہوئی ہے یہاں بال کی بات نہیں کلن کی بات ہے کل کمانا بال کر لیں تو سبحان اللہ آپ متحد ٹھہرے آپ کے متحد ٹھہرے کل کمانا بال بھی آپ کر سکتے ہیں دوبارہ اور سنیے ستارواں پارا سورت امبیا ایس نمبر ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین سنیے قرآن لے آئے ایمان دل قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابق من الحسنہ جن کو میں حسنا کا وعدہ کر چکا سبقت کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ان سے کر چکا اولا ایک انہا مبعدون وہ دو وقت سے دور رکھے جائے منافق تو بے وقت میں جائے گا مشرق تو بے وقت میں جائے گا اللہ وعدہ فرما رہا ہے کلا صاحب رسول سے میں حسنا کا وعدہ کر چکا اور جس سے میں حسنا وعدہ کر لیا وہ جہنم جا سکتا ہی لا یس میں حفیظ نا کی دو رکی آہٹ سے نہیں سنیں گے دو کی آٹ میں بھی دور ہوں گے وہ ہم خال جس میں اللہ کا وعدہ کر چکا وہ کون ہے نبی کے کل صاحب حتہ مکہ کے بعد والے مکہ سے پہلے والے سب سے حوصلہ کا وعدہ کر چکا جیسے میں حوصلہ کا وعدہ کر چکا ہمیشہ اپنی من منائی میں ہوں گے جو چاہیں گے میں ان کی ہر بات کو مان لوں گا مچ ساحت ہار دون ہمیشہ اس میں اپنی من منائی میں رہیں گے جو چاہیں گے میں ان کی بات مانوں گا لا الحمد الحمر ال اکبر بڑی گھبراہٹ میں بھی وہ نہیں گھبرائیں گے وہ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے تو ترق کا امل ملائے کا آپ صحابہ کے جائیں نہ جائیں اور اس ان کا استقبال کریں گے استقبال فرمائے گا ہاں رام یوم کل کم تم تو یہی تھا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا اگر کوئی صحابہ کے متعلق ہونے کی بات آ چکی ہے نہ صرف اپنی قرآنی ہے اپنے ابھی سے پیش کریں آپ کا کول کمانا نہیں آتا اللہ الرحمن الرحیم اور مول صاحب نے پہلی آیت سے تو کوئی اتنا مسئلہ واضح نہ کر سکے اب دوسری آیت کی طرف چلے گئے میرا ان سے بار بار سوال ہے نہ آپ صابق ان کا معنی کر سکے ہیں نہ ولون کا کر سکے ہیں نہ مہاجر انصار کا کر سکے ہیں تمام الفاظ کو چھوڑ کے نہ صحابی کی واضح تعریف کر سکے اور نہ ہی اس آیت کتاب پیغمبر کی حدیث بیان کر سکے مقام نبوت کو خود ہی بیٹھ گیا خود ہی معنی کرنے لگ جائے اور اللہ کی رضا کو اپنے بڑے جو ہے نا وہ مرضی سے تقسیم کر رہا ہے اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کو آسان بات نہیں ہے یہ کو مول صاحبان کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار نہیں رکھا کہ جس سے ان کی عقیدہ ہے ان کو رضی اللہ بھی کہتے جائیں اور ان کو سب کچھ دیتے جائیں میں نے کہا یہ رضا مندیاں ہر اس بندے کے لیے جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے جس نے پیغمبر کو چھوڑا وہ اس کا مستحق نہیں ہے تمام حضرات پڑے ہیں جنگی سندک ہے ادر ہے بگر ہے ہنین ہے ان تمام میں جن بزرگوں کے لیے وکالت کرنا چاہتا ہے وہ سابق قدم نہیں رہے انہوں نے کہا تھا جی کس کس جنگ میں بھاگیا میں حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ حدیثوں کو کیا انکار کرتے ہیں جب آپ سے بخاری دکھائی حدیث اور صرف روایات سے بھاگ جاتے ہیں وہ حیات ان جس کی نہ کوئی سنا کوئی نہ کسی آنکھ نہ سباق نہ تفریح نہ توفیق نہ کسی نے اس کو جانا تفریح کیا ایسے ہی بس بچے چلے جاتے ہیں بڑی بات تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ گریب والے مرجن کو ہاں سب کی بات ہے میں نے کہا یہ لفظ سامنے قرآن میں جو کہتا اللہ کہتا ہے یہ سورہ آل عمران میں ایپ ہے جن یہ اللہ منظر پیش کر رہا ہے تو آپ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بھاگ پیچھے جا رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا حضرت بھی قرآن کی آیت ہے کوئی کسی جاکر کا مقولہ نہیں آیا آپ خواہ الزام نہ لگائیں یہ قرآن کو نہیں مانتے آپ کہاں قرآن کو مانتے ہیں یہ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا کم از کم جن لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑا نہ وہ مومن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے اللہ نے کچھ نیچے دے کا وعدہ کیا ہے اور نہ ہی وہ حسنہ کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ مرزا خدا بندی کے مالک ہیں بات ہو رہی ہے جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا بعد جو آپ ان کو کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد رہے ایک پیسے دونوں والا کرونا اللہ اس وقت کو یاد یہ ایس پورا عال عمران کی ایس نمبر ایک سو ترپن ہے سورہ آل عمران چوتھا پارا ایک نمبر ایک سو ترپن ہے اللہ نے جنگ عہد کا منظر پیش کیا ہے تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم عہد پہ چڑھ جا رہے تھے اور بھائی ذرا رسول جدو کم سے خورا کم اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا تو اصاب کو غمن بے غمن اللہ نے تمہیں یہ غم سے بھی غم میں مبتلا کیا اس سات کی تصویر میں حضرت میں خود فرماتے ہیں کہ سفارت حتہ سات کل جبلا یہ تصویر تبری میں بھی ہے اور آپ اس کے علاوہ تصویر منصور میں بھی ہے تصویر میں کثیر میں بھی اس مجموعے لے جاتے ہیں کہ حضرت میں خود فرماتے ہیں کہ سفارت ولہ ہے اف بلا جنگ نمبر اسلام کو زخمی حالت میں چھوڑ کے جنگ کر گیا اور خوشی کے مارے اللہ تھا یہ حضرت مت صاحب کا بیان ہے انہوں نے اس کی تصویر کی ہے آپ اپنی تصویر پیش نہ کریں اور اس لائف کے تصویر کبھی میں دیا ہے اور اس میں اپنا تصویر میں دیا ہے تصویر قبیر میں دیا ہے حضرت عثمان جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا کہ فرا عثمان بن نفان یوم عہدن بادہ فلا خلافت یامن کہ حضرت عثمان جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کے تیسرے دن بعد واپس تشریف لائے اور اسی لائف کے حضرت ابو بکر کا اپنا قول ہے کہ کن تو اول من تھا کہ جنگ عبد میں میں بھی بھاگا تھا لیکن بوڑھا ہونے کی وجہ سے ذرا جلدی واپس آ گیا تھا آپ کا مام کے نام سن لیں یہ میں نے قرآن کی یاد کر لیا کہ اللہ کہتا تم جنگ عبد میں بھاگ جائے ورنہ رسول لے جو تم سے اخرا تم رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے بھی حضرت علی سے پوچھا تھا یہ مدار جو نبوت ہے حضرت شاہ عبد اللہ مدد کریم نے جنگ عبد کے بارے میں لکھا دوسری جلد میں ہے سفر خواہش سے ہے کہ حضور نے پوچھا جب سارے صحابہ بھاگ جاؤ لما فرق تھا اس کا تجربہ اس وقت کہ تو باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگ گیا تو ابھی نے فرمایا اکثر تو بعد ایمان مان کیا پیغمبر میں ایمان لانے کے بعد کچھ رکو میں کیسے بھاگ سکتا ہوں بلا ہے لاحی ہو میں تیرا بھائی ہوں وہ ابن بھی میں تیرا نیام ہوں وہ وارث ہوئی میں تیرا وارث ہوں فمن آپ کو بھی نہیں مجھ سے بڑھ کر تیرا کون حقدار ہو سکتا ہے آپ نے لسٹ پوچھی کہ کون کون بھاگا کہاں بھاگا ساری سنے اور ان کا آپ نے جوابات دینے ہیں سمجھائی بات کی قرآن کے اپنے آدمی نے جس کی حدیث بھی تعریف نہیں کرتی یہ جنگ منظر ہے اور یہ جنگ احزاب کا منظر ہے یہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ جنگ احزاب کی ابتدائی آیت ہے حا جا تمہارا دل سینے سے نکل کر منہ میں آ گیا بتنون بلا ظلمہ اور تم اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے لگے کون لوگ آئیں گے جنگ احزاب میں اور آپ نے لڑی ہے یہ صحابہ کرام نے لڑی ہے اور پیغمبر کے ساتھ لڑی ہے اور اللہ نے ان کی مانی کیفیت کو پیش کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ سہارا لے کے نکل جائیں گے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ قرآن ہے ہنال قلم حنال المومنون اللہ کہتے ہیں اس وقت مومن کی ازمائش کی گئی بس اور انہیں سخت جھنجھوڑا دیا ایک یقین المنافقون یہ منافع کون ہے جو پیغمبر کے ساتھ جائیں گے اور لڑ رہے ہیں یہ باغ کے چھوڑ جانے والے ہیں اور اللہ کہتے ہیں مناسب کیا تھا اللہ دین رفیق مرد وہ جن کے دلوں میں بھاگ جانے والے پہلے سے مرد موجود تھے اور میں بھی بھاگے بدر میں بھی بھاگے انہیں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان کے دل میں مرد تھا اور وہ کہنے لگے ماں آباد اللہ رسول اللہ ضرور آ اللہ رسول اللہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے دھوکہ کیا یہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں تم مین ہم انہیں بزرگوں میں سے کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے جا اہل یسربا مقام مدینہ تمہارے لیے کوئی مقام نہیں سر یہ واپس پلٹو گھروں کو جاؤ یا تیسرے دن کی طرف جاؤ دونوں مانے ہو سکتے ہیں چلو آپ گھر والا مانا کر لیں اور ایک فریق ان میں سے کیا نبی سے ایزن چاہ رہا تھا یہ کون چاہ رہا تھا ایزن یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں میں لڑ رہے ہیں ان کو آپ سادہ کہیں گے مناسب قرآن ان کو منافع کہہ رہا ہے شادی ہوئی ہے جو پیغمبر کے ساتھ رہے حالات ایمان پہ رہے حالات پہ وہ جنگ جان رہا رہے ہیں رہی بات کی اللہ ان کی وجہ سے کو پیش کر رہا ہے تو کیا کہنے لگے اتنا رتن یا رسول اللہ ہمارے گھر ننگے پڑے ہیں اللہ کیا کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں ہمارے بیا رسن ان کا کوئی ننگا نہیں ہے ان جنگ کو اللہ فرارا رہا یہ پہلے کی طرح بھاگنا چاہتے ہیں ہے یہ آگ سارا اللہ کہتا ہے و احد اللہ یہ بھی اللہ سے عید کر چکے تھے کہ تو بارہ کے رسول اللہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے وکان احد اللہ مسولہ اللہ صاحب کے بارے میں ان سے سوال کرے گا یہ قرآن مجید ہے سمجھ رہی بات کی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ایمانی کیفیت یہ ہے وہ اللہ رسول کے دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنگ آزاد میں پیغمبر کی میت میں لڑ رہے ہیں اور صحابی ان پہ پورا فائدہ آتا ہے آپ ان کو سے صحابہ سے نہیں نکال سکتے جی آپ کہہ رہے تھے مناسب نہیں پڑھا تھا یہ کن کی بات ہو رہی جنہوں نے بھی ہوتا ہے لڑ بھی رہے ہیں اچھا جی آگے سنیں یہ تو کہنا جائیں گے احزاب کا منظر جنگ ہونے والے بھی یہی ہے جی کہ اپنا آپ کہہ رہے تھے جی، جنہوں نے مال خرچ کیا جن بزرگوں کو آپ صدیق کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ مدار نبوت میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کی تو ابو بکر صدیق کے بعد دو اٹنیاں تھیں اور انہوں نے حضور کو پیش کیا اللہ لے لے آپ نے میں بغیر قیمت کے نہیں لے لوں گا نہیں لوں گا اور وہاں یہ لکھا ہے کہ ان دونوں اونٹنیوں کو ابو بکر صدیق نے چھ سو گرم میں خریدا تھا اور ہجرت کی رات انہوں نے ایک اٹھنی نو سو میں بیچی تھی یہ کہاں مال خرچ کرنے والے آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں حدیث میں یہ جو ایسے لوگ ہیں وہ اس سوشم میں شامل نہیں ہے حسنا وعدہ ہے کہ آپ نے ہمارا کلن واد اللہ حسنا ہر اس کو وعدہ شامل ہے کہ جو ایسا دو افراد پیغمبر اسلام سے نفع نہیں کماتا آج اور جو کہا تھا نے کتاب کیا کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے جان سے بھاگ جانا آپ کی لغت میں آپ کی شریعت میں یا آپ کی اصطلاح میں آپ اسی کتاب سے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جس سے نہ کوئی زخم آئے نہ کسی کو زخمی کرے آپ ایک حدیث پیش کریں کہ جس کے اندر آپ کے اصحاب صلاح میں سے کسی کافر کو قتل کیا ہے پیغمبر کی زندگی میں مجھے پیش کریں جانگی ہوٹ بھی آپ کے سامنے آئے بدر آپ کے سامنے آئے ہنین آپ کے سامنے آئے خیبر آپ کے سامنے آئے ان کو کوئی مارکیٹ دکھلائیں بغیر کسی جناب والا کارکردگی کے بغیر کسی جیز اللہ نے جنہوں نے کارکردگی کی اللہ نے ہم سے کا وعدہ کیا ہر ایک سے نہیں کیا جو شامل ہو جائے اللہ نے ہر ایک کی کیفیت بھی بیان کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے آپ نے مطالبہ کیا تھا ان صحابہ کا نام جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے جنگ لیوس کے مندر میں میں نے پیش کیا اور جنگ خیبر کا مندر تو بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر کی پیغمبر اسلام نے لکھا کہ لمبا کانا یوم خیبر جب خیبر کا دن ہوا آخر عمرن پہلے جو اخذ لوا ابو بکر ابو بکر صدیق نے گنڈے کو پکڑا فراجا این ہزما من ہزمن شکست کھا کے واپس آ گئے لم یوسف الفل تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ لوت ہی ہار رہا تھا غلام بجلن یفت اللہ والا جدا لہ سب فرار ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس سے پہلے والی روایت جو میں نے پڑھی نا حضرت عمر کے فرار کی اور ابو بکر کے فرار کی یہ مصنف ابن ابی شہدہ جو امام بخاری کو ساتھ ہے اس میں بھی آیا مصدر کے حق میں بھی آیا اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آیا میں قرآن و حدیث دونوں کو پیش کر رہا ہوں لیکن آپ کمال ہوشیاری سے حدیث کا بالکل واضح طور پر انکار کر رہے ہیں جب آپ بخاری جیسی حدیثوں کو نہیں مانتے تو آپ کو جو ہے نا وہ حیات القلوب اور ناصف صرف جو جو بلاسن کتابیں ہیں ان کو پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ اگر ان سے روایت پیش کرتے ہیں ان کی تصویر اور تصویر بھی پیش کریں گے آپ کا فرض بنتا ہے میں بھی ایسا نہیں آپ سے ٹکر لینے لگے کہ کچھ نہیں جانتا سب کچھ قرآن حدیث میں موجود ہے آپ نے پہلی یاد پڑھی نہ سابق ان کا معنی کیا نہ ولون کا کیا نہ مہاجر انصار کا کیا اور نہ ہی اتباع کا معنی کر سکے نہ مقیت کر سکے کہ سابق ان کی کون سی ہے اور مجھے الزام دیتے ہیں کے جمع کر دی جمع کر بیٹھ کر دیا دونوں مقام اپنے میں موجود ہیں آپ جمع کا مانا کر کے دکھ رہے کہ سابق مراد کیا ہے کہ سابق مراد وہ نہیں ہے کہ جن سے پہلے کئی لوگ ایمان لا چکے ہوں تو میرا آپ نے جو مطالبات کیے تھے صحابہ کے فرار کے بارے میں وہ میں نے صحیح حدیث سے پیش کیا کس کسی حدیث کسی میں شاخ ہے آپ صنعت پیش کریں میں سرد پہ بھی بحث کروں گا رجاج سے بھی بحث کروں گا آپ کے علماء کی تاریخ بھی دکھاؤں گا کہ کس کے سالم میں ان روایت کی تصدیق اور تصحیح اور تصحیح کی ہے تو یہ آپ ایسے غلط ملت باتیں نہ کیا کریں حیات القلوب کہاں کی لکھی ہے نہ اس کی کوئی سند ہے مولک سے لکھنے سے کتاب کو بڑی نہیں مان جاتی جب تک کہ وہ خود اس کی تائید نہ کرے آپ کہا تو یہ ہے کہ بخاری حدیث کی طرف بڑا مشکل سے آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے اور بخاری میں حدیث موجود میں نے آپ کو حدیث سے اور بھی پیش کیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دیر میرے صاحب مرتب ہو جائیں گے ہم بھی کہتے ہیں پیغمبر ہر چیز کا علم رکھتے تھے اس لیے ابو بکر کے دل کی کیفیت کو چونٹی کی چاہ سے بریک تک کو بھی جان لیا کہ تیرے اندر شرک ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ غائب نہیں جانتے ہم بھی اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کے دل کے اندر جتنی بریکیاں جتنے پردے تھے سب ہٹا کے بتا دیا کہ اس کے اندر اصل ایمانی کی یہ یہ کہ اس کے اندر بعد علیہ اسلام کلمہ پڑھنے کے پھر بھی شرک چل رہا ہے یہ کلمہ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے جنگوں سے بھاگتے تھے یہی شرک تھا جس کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ نہیں لیتے تھے یہی شرک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا جنازہ نہیں پڑھا تھا یہ ساری چیزوں سے نشان لگتی ہیں بات کہاں تک چلی نہ آپ صحابہ کا معنی بیان کر سکے نہ عدالت کا معنی بیان کر سکے نہ نفاق کا معنی ظاہر کر سکے ایسے درمیان سے سیب پالی صاحب جس کی آپ نے نہ کوئی پیغمبر اسلام کی زبانی تائید پیش کیا نہ صحابہ کرام کی کوئی توفیق پیش کیا آپ ہی مانا کرنے لگے اور آپ ہی خوش کرنے میں چلے گئے ہم نے کب کہا کہ قرآن نے ان کی تعریف نہیں کی قرآن نے ہر اس بندے کی تعریف کیا جس نے اللہ رسول کا ساتھ دیا اور قرآن نے ہر اس بندے کی مذمت کی جس نے اللہ رسول کا ساتھ چھوڑا اگر کسی نے پیغمبر کا جنگ میں ساتھ کیا اور کسی نے نیکی کیا کسی نے مال خرچ کیا اللہ ایسا نہیں کہ کسی کے احسان کو ضائع کرے اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی کارکردگی کو چھپا دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھی بات تھی مجھے پتا تھا جواب ہو جائے گا پھر بھی آپ نہیں مانیں گے اللہ وسلم میں نہیں اور سابق ان کا مانا سب قتلے جانے والے مانا پہلے پہلے دائر اسلام میں آنے والے مہاجرین کا مانا مکہ چھوڑ کے مدینے میں ہجرت کرنے والے انصار کا مانا حضور کی مدد کرنے والے مدینے کے لوگ جنہوں نے آپ کی مدد کی کب جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے کس کا مانا میں نے نہیں کیا کس کا مانا واضح نہیں ان کا مانا میں نہیں کر رہا اب عمل کمانا میں نہیں کر رہا صاحب کی تعلیم بتائی مدینے تب پہنچے پھر بھی جو لوگ مسلمان تھے وہ سابقون میں تھے عدالت بھی بتائی ہے صاحب کی تعریف بھی کی ہے بس آپ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے صاحب کی تعریف نہیں کی میں نے نہیں کہا خود کتنا جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے غلط تعریف کو رنگ دیا کہ دیکھا میں نے کہا آپ کی صحبت اختیار کی ہو چاہے نابینا ہی کیوں نہ ہو تو تعریف نہیں کی تھی تو آپ نے میری تعریف دہرائی کیوں ادھر میری تعریف کو دہراتے ہیں کہتے جی، آپ نے تعریف نہیں کی اچھا، کی بات میری بیان کردہ تعریف کو دہراتے ہیں کہ آپ نے شادی کی یا تعریف کی پھر کہتے جی، آپ نے تعریف نہیں کی تعجب کی بات ہے آپ کے کلام میں کتنا سزاد ہے پھر ان کے تابے جو جنگ سے بھاگے تھے اس کے مطلب آپ کو قرآن کی آیت نظر نہیں آ رہی والا قد اف اللہ عنہم ان کو معافی دے دی اللہ نے معاف کر دیا تم نے معاف نہیں کیا اللہ نے معاف کر تم نے معاف نہیں کیا ان منکم یوم مستقل جمان ان کے بارے میں را فرماتا ہے قرآن پڑھیے قرآن کا واسطہ آپ کہتے ہیں حدیث ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں رافضی بھی ہیں خارجی بھی ہیں موتزلی بھی ہیں تبری تو شیعہ ہیں آپ شیعہ کے روایت ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں منصور کے ہم جانتے ہیں کہاں کہاں کی حدیث ہیں روایت کو ہم جانتے ہیں ہمارے محدسی کہتے ہیں اس میں ضعیف بھی ہیں موضوع بھی آپ سہیل کی بات کرتے ہیں سہیل سے آپ نے نام پیش نہیں کیے اگر کریں بھی صحیح تو ہم راوی بتائیں ہم کہتے ہیں کہ اکثر محدثین بخاری کی ہر حدیث کو صحیح کہتے ہیں بعض ہمارے محدثین تنقید کرنے والے بخاری کی بعض روایت کو صحیح نہیں مانتے اس میں ضعیف راوی مانتے ہیں حدیث میں کتاب بخاری کے کلام سے ثابت ہے تو آپ ضلعیات پہ نہ جائیں روایات پہ نہ جائیں یہ سب روایات کا جواب قرآن کیسے پیش کر چکا ولہ ملون خبیر ایسا جو کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ آگے کرو گے میں اللہ جانتا ہوں لیکن سب کچھ کے جاننے کے باوجود میں سب سے وعدہ کرتا ہوں کل لوں وعد اللہ حوصلہ سچ میں حوصلہ کا وعدہ کرتا ہوں اللہ حسنا کا وعدہ کرتا ہے آپ ہیں سجن کا منافع کی تعریف لکھی میں نے کب کہا منافع نماز نہیں پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے آپ کے مسجد میں مبتدی بھی تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں منافقوں کو اللہ نے فرمایا قرآن میں جاہد الکفارہ منافقین کافروں سے جہاد کرو اے نبی منافقوں سے جہاد کرو اگر یہ حضرات معاذ اللہ منافق تھے نبی نے ان سے جہاد کیوں نہیں کیا جہاد کیوں نہیں کیا آپ نبی کو خدا کا مخالف مانتے ہو نبی کو گناہ گار مانتے ہو نبی نے جہاد کیوں نہیں کیا جبکہ حکم ہے حضور علیہ السلام نے نبی سے فرمایا تھا احرویا فلام فائن نہ مناسب عہر فلام فائنہ کا مناسب منافق مطلب نام لے کے نکال دیا تھا صدیق کو نہیں نکالا فاروق کو نہیں نکالا پتا جو کھڑے تھے ان کو بیٹھنے دیا جو زیادہ کھڑے تھے روزے میں ساتھ نام جہاں پر سادے فرماتے ہیں ہر ایک کی مزار وہیں بنتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے جہاں سے مصطفیٰ کے جسم کا خمیر لیا گیا شیخین کے جسم خمیر بھی وہاں سے لیا گیا آپ کیوں صحابہ بہتان باندھتے ہیں روایات کا سہارا لیتے ہیں رافیوں کا سہارا لیتے ہیں کا سہارا لیتے ہیں حضور قرآن پڑھیے میں نے قرآن سے ثابت کر دیا آپ مطالبہ کر رہے تھے تفسیر بھی رائے نہ کریں نبی کی حدیث دکھائیں میں کہتا پہلا درجہ تفسیر قرآن پھر قرآن ہوتی ہے پھر تفسیر بل حدیث ہے پھر بھی قرآن کی نس کتی کے مقابل صحیح حدیث بھی محتبہ نہیں ہو سکتی اگر آپ صحابہ کے دشمن صحابہ پہ تان تشنی کریں گے اگر خارجی آل بیت پہ تان تشنی کرے پھر کیا جواب دیں گے اسمت ہم دیا کے ہم بھی قائل ہیں تم بھی قائل ہو بجم بیان بھی ہے آپ فکراتے ہیں اپنی کتابوں کو رتی کے ٹاپے میں ڈولے حیات القلوب کو محرر مذہب جی اکشیا کی کتاب کو آگ میں ڈال دیں جیسے آگ میں ہمارا جان تم جانے تمہارا بڑا جانے تمہارا محرم مذہب جانے یہ راہ فرار ہے ویسے حوالہ جات پڑھتے ہو کا کہتے موتبر نہیں ہے اگر وہ موتبر نہیں تو ہمارے نزدیک شیعہ کی روایت موتبر نہیں رابطی کی روایت موتبر نہیں خارجی کی روایت موتبر نہیں عمران میں ہندوستان کی روایت موتبر نہیں قرآن کے مقابلے میں روایت کا کیا مقام ہے سنیے جناب آپ کا دیں گے کس اعتبار نہیں در کتاب شرائے شرائش مصطفیٰ بنا کے بسنت ہائے موتبر سن رہے ہوں گے آپ توجہ سے آپ کا محرر مذہب جعفری لکھ رہا ہے پسند موتبر سندے موتبر ہیں راوی موتبر ہیں آپ کا محق کہتا ہے سندے موتبر ہیں آپ کہتے ہیں ردی کے ٹوکرے میں ڈالو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم اس کے جواب کے نہیں اگر آپ جواب کے پابند نہیں ہم بھی جواب کے پابند نہیں پھر کتاب اللہ کے اجمان کتاب اللہ آج ابو سر پاس روایت کر دوں جعفر تیار برائے او کنیز بہدیا فرشتہ دند قیمت او چار ہزار درہم در ہمبول مدینہ کنیز را برائے برابر خود خود علی بہدیا آ کنیز خدمت حضرت را میں کرد روزے روزے حضرت فاطمہ خانہ آمد دیر سر علی علیہ السلام در دامن کنی رس ملک جنت ام العما رش کا قبد مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کی اماں ام الما نے آ کے گھر میں دیکھا کہ علی کا سر اس عورت کی گود میں ہے دامن میں ہے چوہاں حالت علیحدہ نمود جب فاطمت الزہرا نے ملکہ جنت نے نبی کے جگر گوشے نے علی کی حالت دیکھی متغیر گردی سہارا متغیر ہو گئی علی کی حالت کو دیکھ کے آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا پرسید فاتو زہرا نے پوچھا آیا کار کر دی با او باللہ خاکم بدہن سابق لال بننا جیسے آپ کان پیش کر رہے ہیں خارجی آپ کی کتابوں سے بھی تان پیش کر سکتے ہیں منکرین عصمت انبیاء قرآن کی آیتوں سے عصمت میں خلاف باتیں کر سکتے ہیں حضور تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں سارے لوگ سامنے رکھیں جو جواب آپ عصمت انبیاء کی آیات کا دیں گے ہمارے طرف سے جواب وہی تصور کر لیں آپ خارجی کیا جواب دیں گے جب آپ کے محرر مذہب جعفریہ لکھ رہے ہیں سندے موتبر ہیں ایک سند نہیں کئی سندے ہیں راوی موتبر ہیں راوی کھڑے ہیں جب علی کے سر کو اس عورت کی گود میں دیکھا تو سیدہ نے پوچھا ہمیں تو پڑھنا بھی شرم آتی ہے ترجمہ کرنا بھی شرم آتی ہے آپ بے باک ہیں جو فر زبان فر فر ہوا پہ تان شروع کر دیتے ہیں تو سیدہ نے پوچھا آیا کار کر دی بہو علی اس طرح سے تو نے ہم بستری بھی کی ہے کوئی کام بھی کیا ہے کیسے سر رکھا ہوا ہے تو استغفر اللہ یہی آل بیت کو ماننے کا مقام ہے یہی آل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے حضرت امیر فرمودند نہ اے دختر محمد کارے نہ کردم اللہ کی قسم محمد کی بیٹی میں نے اس سے بدکاری نہیں کی اس سے ہم بستری نہیں کی اس کے ساتھ میں جمع نہیں ہوا صرف اس گود میں میں نے سر رکھا الحال آنچ میں خواہی اب بتا فاطمہ تو کیا چاہتی ہے جب یہ کہا کہ میں وہی کام کروں پر میں خواہم میرا رخصت دے مجھے چھٹی کر دے نکاح سے فارے کر دے مجھے رخصت کر دے اے علی میں ساتواں تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ نے رخصت کر دیا وہ حضور کے پاس پہنچی جبریل آئے کہ بیٹی کو واپس وہاں بٹھاؤ قتل نکاح دوبارہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ خود بتائیں یہاں آپ خود اپنی زبان سے گور خوشانی فرمائیں الحق کو علی ہے سو علی حق کے ساتھ ہے تو سہارا نے اعتراض کیوں کیا اگر نبی کی بیٹی نے اعتراض کیا تو علی پہ اعتراض کرنے والا کس کھاتے کا ہوگا حضور ایسی روایت ہم بھی پیش کر سکتے ہیں اور سے آپ جواب پہ مہربانی کر پہلی عید کا جواب نہیں آیا آپ کا دوسری عید کا جواب نہیں آیا جن کی کس نے بیان نہیں کی سابقین کی تعریف ہو چکی اولین کی تعریف ہو چکی علیہ السلام کتنا قسم ہے یہ جواب نہیں آیا قرآن کی نس اکتی ہے کون مہاجر مراد ہے کون سا منصار مراد ہے نبی کے مہاجر کشمیر والے نہیں ہیں جناب یہ حضور کے مہاجر حضور کے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صاحب جو ہے نا وہ عدالت کے پتنی کہاں کہاں پہنچ گئے معیار تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے صحیح بخاری کو بھی نہیں ماننا اور چلے گئے حیات القلوب کی طرف حالانکہ اب ان کو پتہ نہیں کہ علامہ مجلسی کی اصطلاحات کیا ہیں کہ وہ محتبر سند کس کو کہتے ہیں یہ محتبر وہ نہیں ہے کہ جس طرح کسی کو کہا جائے تو بہت بڑا محتبر ہے علامہ مجلسی کی اصطلاحات ولجیزہ میں لکھی ہوئے ہیں کہ محتبر سے مراد ہر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا راوی سنی ہو اور اس کی صنعت میں مسادہ بن صدقہ موجود ہے اور یہ کہہ ہے کہ جب راوی سنی ہو تو وہ رات قابل قبول نہیں ہوتی سمجھ رہی بات کی آپ ان چیزوں کو چھوڑیں اس حدیث کی کوئی صحت سند موجود نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے اس میں توہین کہاں ہوا ہے وہ کنیز ہے کنیز اسلام نے جائز کرا دیا ہے اور جناب سیدہ جیسی عظیم حدیث وہ خلاف اشارہ کیسے بات کر سکتی ہے تو یہ روایت خود بخود اس میں شرابت مجروح ہے اس کو بنیاد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے صحابہ کرام کے بھاگنے کے بارے میں قرآن سے آیات پیش کی ہیں بات کی میں نیادیشہ بسم اللہ السلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ بہت خوب بات کی آپ نے کہ موت بر اسے کہتے ہیں جو سننے کے لیے رہتے مطلب سننے کے لیے بہت موت بر شیعہ کے لیے رہتے غیر موت اللہ آپ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا تو آپ کے نزدیک اور آپ کو حق نہیں تھا کہ مائک لے کے آپ آئیے تو اب میں رائے صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک بائک جائیں تو اس موت پر کی تشریف فرما دیں مفتی صاحب کے لیے تاکہ ان کو واضح ہو جائے جو لفظی مال یہ ڈال رہے ہیں رحیم بات چاہیے رام رحیم تو بات چاہ رہی کی تو بار بار اسی چیز کا مطالبہ تھا آپ اس وقت تک صحابہ کرام کا دعویٰ نہیں دکھا سکے کہ وہ عادل ہیں قرآن کی آیات پر کے آپ نے خود اپنی تفصیل شروع کر دی پیغمبر اسلام کی تائیدن کوئی حدیث بھی آپ نے پیش نہیں کی اور آپ آیات سے یہ مانا لے چاہتے ہیں کہ اللہ مطالعہ کا نام سے راضی ہے حالانکہ یہ چیز قرآن کی کئی آیات سے ٹکراتی ہے یہ سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ جب آئی کہ نما جب اللہ تحقیق یا رسول اللہ جو جن لوگوں نے آپ کی بات کی سلاج کی نہیں انہوں نے اللہ کی بات کی جب اللہ ہے کا ہے ہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے آگے سنیں کہ اللہ کیا کہتا ہے سمن نہ کر سفید نما ان کو سوالا نہ صحیح کہ جو اس بات کو کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ اپنی جان پر وبال ڈالے گا وہ من اوسا دماغ اللہ اور جو اس بات کو پورا کرے گا فصوتی ہے اجرا نظیمہ اسے اجر عظیم اسے وعدہ حسنہ سب کو شامل ہوگا جو اس ہدایت کو کر کے توڑ دے گا تو اللہ کی رضامندی یا اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں حسن سلوک کے یا جتنے حسن اللہ نے فرمائے ہیں وہ بیت کو پورا کرنے عہد کو پورا کرنے کے بعد ہیں جو عہد کو توڑ دے گا تو وہ تو خود قرآن کہہ رہا سمان کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد توڑ دے گا اس کی جان پر وبا لایا جائے گا یہ کیا عہد تھا یہ صحیح مسلم میں روایات ہے حضرت جابر عبداللہ کی بھی ہے ابن عمر کی بھی ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے اپنا جنگ کیا ہے فتح مکہ کیا ہے نا صلاح ادبی کے موقع پر اس بات پر بات کی تھی اللہ اللہ نفرہ کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے لہٰذا جو جنگ سے بھاگ جائے گا اس کی کیا بات ہے وہ تو اپنے جان پہ وبال ڈال رہا ہے اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے پتہ نہیں یہ فوراً قرآن کی آیات کا جواب نہیں دیتے پھر ادھر ادھر دوسرے جو تعلق حدیث کا انکار کر جاتے ہیں تو آپ قرآن کی آیات کے اندر ہی رہیں آپ نے شادی کا معنی کیا تھا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں یہی تھا کہ جو حالت ایمان پہ مرے یہ صرف پیغمبر کے ساتھ بیٹھ جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اسی حالت ایمان پہ نہ مرے اس کا خاتمہ نہ ہو تو ابو بکر کے بارے میں تو حضور نے کہا دیا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے میں نہیں جانتا اور کہ تم میرے بعد کیا کرے گا جی کہ جو حرکات و سکنات حداس سے دین تو نے کرنے ہیں وہ میں نہیں جانتا تو نے کیا کیا گول کھلانے ہیں اور اسی طرح وہ صحیح بخاری کی روایت ہے برابر نازک کو کو کسی کتابی نے کہا تھا کہ تجھے مبارک ہو تو نے حضور کی بات کی ہے حضور کی صحبت پائی ہے تو اس نے بھی آگے یہی کہا تھا بیٹا تو نہیں جانتا اللہ ماتو سنا باری یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے سامان نہ کا سفید نماجن کسو کہ اگر اللہ تعالیٰ مطلق طور پہ ان سے راضی تھا تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس بیٹھ کو توڑے گا اس کی جان پہ ببال آ جائے گا تو اللہ کی رامندی ہر قسم کی ممن آسا بنا عہدہ علیہ اللہ جو اس عہد کو پورا کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے اس کے لیے دھنیہ اس کی صحابہ کو ہم عادل ہی مانتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ سے بات کی اور اس بات پر قائم رہے اس عہد کو پورا کیا جنہوں نے توڑ دیا وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان پہ وبال ڈال رہے ہیں تو آپ کیسے مان کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اگر سارے صحابہ ہی عادل ہوتے سارے سے اللہ راضی ہوتا سارے سارے کو اللہ جس رہا مانا ہیں انصار سے اللہ خوش ہوتا تو اللہ یہ بات کیوں کرتا کہ جو توڑے گا اس کو جان پہ وبال آئے گا وہ مصیبت ہوگا اور مناسب کی تعریف یہی ہے کہ جب وہ عہد کرے تو توڑ دے جی پگمبر پیغمبر کے ہاتھ سے بات کرے گا وہ توڑے گا تو مناسب ہو جائے گا اور مناسب کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت فتح بیان فرمائی ہے کہ جو ورزی بل مناسب مناسب کہا تھے کہ اللہ مناسب مردوں اور مناسب عورتوں کو کیا ہے عذاب دے گا اور مشرقین مردوں کو اور مشرقین عورتوں کو آگے کیا ہے وہ غازی بندہ ہوا نہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا جن پہ اللہ جن پہ اللہ کا غضب آپ ان کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں ہم کو کیا الزام دیتے ہیں جی ولان اللہ اور اللہ نے ان لانت بھی کی ہے یہ کتنے اللہ نے فتوے جاری کیے ہیں اور شیعہ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ منافع کا ہے اور مناسب کی تعریف میں بھی یہی ہے اس کے تین شرط میں سے یہ ہے کہ ایڈ کرے اور اسے توڑ دے اور خصوصاً جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ایڈ کرنے کے بعد توڑ دے اسے تو بڑا کو مناسب ہو نہیں سکتا اور اس کے سزا اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لانت ہے وہ عدم جہنم و سات مسیحا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت برا عذاب تیار کر رکھا ہے ہم صحابہ کے بارے میں انہیں صحابہ کے بارے میں عادل عدالت کے کیا ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیٹھ کی اس کو پورا کیا اس پہ قائم رہے وہ رضی اللہ بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ کا نیکی کا وعدہ بھی ہے ہم تمام صحابہ کے بارے بارے میں عدالت کے خیال نہیں ہے یہ تمام کے بارے میں عدالت کے خیال ہے جبکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی رضوان کے ذریعے تھوڑی وجہ فرما رہا ہے کہ جو پورا کرے گا اسی کے لیے میری رضامندی ہے جو توڑ دے گا اس کی اس میں شیوں کا کون سا نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے آپ بار بار رو رہے ہیں اپنے معنی کر رہے ہیں حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میری رضامندی بیت کے کرنے پر نہیں ہے بیت کے پورا کرنے پر ہے تو لہٰذا آپ کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے ہمارا نظریہ قرآن کے موافق ہے جی باقی پھر آپ نے پڑھا نبی یا القفار اول منافقین تو کیا پیغمبر اسلام نے مسنجر میں بالکل ہم منافق کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی منافق موجود نہیں تھے دنیا میں سورہ منافق کن پوری اتری ہے کہ پورا مدینہ بھرا ہوا پورا قرآن خود کہہ رہا ہے تو پیغمبر نے کس دیگر منافق سے جہاد کیا ہے منافقین کے لیے ہے جہاد بلسان اس حادث کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جہاد بلسان ہے نہ کہ جہاد ہے تو ان کو سمجھاؤ ڈراؤ دھمکاؤ شاید وہ اپنے صحیح حال پہ آ رہے ہیں تو وہ پیغمبر نے ساری عمر ان سے یاد کیا ہے سمجھایا بجایا سب کچھ کیا ہے لیکن جو نہیں سمجھے آخر میں ان کو کم نہیں کہا کہ اپنے سے دور کر دیا تھا جی باقی اس کے بعد جو آپ نے کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا پہلے آپ اقرار تو کریں وہ بھاگے ہیں غلطی تو آپ ان کی جانے کی غلطی تو آپ مانتے نہیں آپ معافی کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ معافی کے لیے اللہ نے کہا ان اللہ غفور حلیم کا ہے رحیم نہیں کہا اس رحمت کا تعلق قیامت ہے کہ اللہ قیامت کے دن معاف کرے گا حلیم کا مطلب یہ ہے کہ موقع پہ بردبار موقع پہ ان کو ایک قسم کی ڈھیل دے دینا چونکہ جنگ اور ابتدائی جنگوں میں سے تھی ہو سکتا ہے کہ آگے جنگی آ جائیں یہ سمجھ جائیں اپنے رویے کو بدل لیں لیکن آگے اللہ نے کہا تھا اللہ قد نو عہد اللہ یہ سورہ آزاد کی آیت نمبر پندرہ ہے جنہوں نے رسول سے عہد کیا تھا من قبل سے پہلے لا یولون الدبارا کہ وہ جنگ سے نہیں بھاگیں گے اللہ اللہ ان سے پوچھے گا تلاشی کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ نے کیا ہے جنگ اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے یہ دے دیا ہے پروگرام کے ان سے سوال جواب کیا جائے گا ان کو معافی تلافی نہیں ہے اچھا کہ پتہ سلحی میں ساری باتیں کھل کے آ جائیں رضا رضامندی اسی کے لیے ہے اللہ کی خوش اسی کے لیے ہے کہ جو اس عہد کو پورا کرے گا جو توڑ دے گا اس کے لیے رام مندی نہیں ہے جو توڑ دے گا اللہ نے اس کا پورا جو ہے نا وہ پانچے اس ہیں کیا حسنائیں دی ہیں ایک تو غالب اللہ ہو اللہ ان سے ناراض ہو گیا لہٰذا ہم ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے ہیں کون سے اچھا بات کریں وہ ہمر اللہ نے پہ لانت کی یہ قرآن کے الفاظ ہے حدیث کا نہیں تاکہ آپ کو بھاگنے کا موقع مل جائے فلاں رازش ہے فلاں رس ہے خوف ہے شام یہ اپنی اپنے ہے یہ ملاد نہیں ہو اور یہ دلال کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں قرآن نے دو طرح کے صحابہ بیان کیا ہے ایک وہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اس سے پورا رہتے ہیں اور اللہ نے اس کی جزا بھی بیان کی ہے اور وہ مومن ہوتا ہے جو مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب وہ ایڈ کرے تو وہ پورا کرے اور مناسب کی کیا ہے عہد کر کے توڑ رہا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ عہد کرے وہ تو اس سے مناسب ہو نہیں سکتا اور مناسب کیا سلا اللہ نے بیان کیا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ عہد کرنے کے بعد توڑ دے گا عہد کیا تھا کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے اور اسی کیا ہے صلح حدیبی کے بعد فوراً جنگ آ گئی اس میں آپ کے تینوں بزرگ بھاگے ہیں حضرت عمر کے بارے میں یہ حضرت رحمۃ اللہ کی روایت ہے مصنف ابن ابی صاحبہ کے آپ قرآن کے ساتھ حدیثوں کو کیوں مانتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو قرآن کی تائید کرتی ہیں اور قرآن کی تفسیر کرتی ہیں آپ اپنے معنی پہ ڈٹے رہتے ہیں جس کی نہ کوئی صحابہ تائید کرتے ہیں نہ پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث منفی ہے صرف اپنا ہی معنی کر کے بیٹھ نے قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عہد کرے گا آپ کیوں انکار حدیث کر کے پرویزی باندھے آپ اہل سنت ہیں ہمارا اہل سنت مناظر ہے نہ کسی چکرالی سے ہے اور نہ ہی کسی پرویروی سے ہے آپ اپنے اہل سنت سے قائم رہے اس کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ کو جیسی کتابیں کمزور ہیں تو پھر تو آپ کو اہل سنت کا کوئی حق ہی نہیں ہے بے شک ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کو روش یہ تلاش کر کے دکھاؤ یہ فلاں راوی رافی ہے ایسے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے جب کہ یہ مثلا یہ حضرت عمر کی کہ جنگ خیبر میں گئے اور واپس شکست کھا کے آ گئے لکھا ہے صحابہ کرام حضرت عمر کی فوج کہتی تھی کہ عمر بولتے لائے عمر کہتا تھا فوج بولتے لائے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے حافظ زہبی حافظ ابن حجر تلخیص تلخیف المستر میں حدیث کی تفریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام آدمی صحیح ہیں آپ کے بزرگ آپ ایسی غذا پیش کر رہے کتابوں سے جن کی کوئی نہ تاہر ہے نہ کوئی توسیف ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ایک عبارت لے کے آ جاتے ہیں بلا سند ہو جاتی ہے نہ سند پیش کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ساری چیزیں قرآن سے پیش کر دی ہیں ہمارا تعبہ کے بارے میں اصل فیصلہ وہی ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے جو پیغمبر کی دعوت پہ ہر قسم کا یعنی آیت کرنے کے بعد اس سے ٹائم رہے گا صحابی ہونے کے بعد اس سے ٹائم رہنا صحابی ہونا بڑا آسان ہے اچھا اس پہ قائم رہنا بہت بڑا مشکل ہے اور صحابی کی تعریف بھی یہی ہے کہ حالت ایمان میں آئے حالت ایمان بھی مرے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے اس کلمے رہنا کافی ہے لہٰذا جو پیغمبر کے بہت جنہوں نے توڑ دیا ہے ہم انہوں نے توڑا ہے اللہ نے ہم سے